یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہیے کہ تم ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے